عبید اللہ بن معاذ امبری اور محمد بن عبد العلیٰ نے کہا ہمیں معتمر نے اپنے والد سلیمان تیمی سے حدیث سنائی انہوں نے بکر بن عبداللہ مزنی سے اور انہوں نے ابو رافع سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو انہوں نے السماء انشقت کی تلاوت کی اور اس میں سجدہ کیا میں نے پوچھا یہ سجدہ کیسا ہے انہوں نے جواب دیا میں نے اس میں ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا اس لیے میں اس میں ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں محمد بن عبد العلیٰ نے کہا میں بھی ہمیشہ یہ سجدہ کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چار